جب رات دیر تک ابن عامر واپس نہ آیا تو سکیا کی بے چینی بڑھنے لگی جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ باہر نکل آئی ساتھ ساتھ وہ روتی جاتی اور ابن عامر کو پکارتی جاتی تھی ابھی وہ کچھ دور ہی گئے ہوگی کہ ایک فوجی دستہ سامنے سے آتا نظر آیا اس دستے کے کماندار نے ایک لڑکی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر سکتیا سے پوچھا خاتون تم روتی کیوں ہو جواب میں سفیا نے اسے بتایا کہ ابن عامر سے اس کی شادی ہونے والی تھی دونوں مرگ اسے بلخ آئے تھے اور سرائے میں مقیم تھے لیکن ابن عامر صبح کا نکلا ہے مگر اب تک واپس نہیں آیا یہ سن کر کماندار بھی پریشان ہو گیا وہ سفیا کو اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا چنانچہ وہ اسے شہر کے کوتوال کے پاس لے آیا کوتوال نے سفیا کی بات سننے کے بعد اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا فکر نہ کرو جلد ہی ابن عامر کا پتہ چل جائے گا جب تک اس کا اس کا پتہ نہیں چلتا تم میری امان میں رہو گی اس نے صفیہ کو اپنے گھر بھجوا دیا ادھر صفیہ کی یہ حالت تھی اور ادھر ابن عامر کو کتبہ کا جاسوس سمجھ کر اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی جب کافی کوشش کے بعد بھی اس سے کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ ابن عامر کو کمرے میں بندھا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گئے ان لوگوں کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس حویلی میں ابن عامر پر تشدد نہیں کر سکتے تھے دوسرے کمرے میں آ کر سب غصے سے خاموش رہے ایسے میں سلمہ بولی بڑا پکا لگتا ہے ایسے نہیں بتائے گا ہاں عثمان بولا شکر کرو پکڑا گیا ہے اگر ہماری تیاریوں کی بھنک بھی اسے پڑ جاتی تو جانتی ہو ہماری بغاوت کا کیا ہونا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے تالی بجائی اور ہاتھ کھولا تو اس میں مچھر مرا ہوا تھا یہ حال ہونا تھا ہمارا بھی اور ہماری بغاوت کا بھی یہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے یہ لوگ قدرے اونچی آواز میں بول رہے تھے اور ان کی آوازیں دوسرے کمرے میں ابن عامر تک بھی پہنچ رہی تھی اگرچہ اس کا سر چکرا رہا تھا لیکن بغاوت کے لفظ پر وہ چوکا اور دوسرے کمرے میں ہونے والی گفتگو کو غور سے سننے لگا کرزک کہہ رہا تھا اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے ہاں عثمان بولا ہمارا تمام منصوبہ تیار ہے صرف اسے عملی جامہ پہنانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام اہم لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے سلمہ نے کہا خاص طور پر ابو عباس سے لیکن وہ تو کوفہ میں ہے ابو عباس اور کوفہ کا نام سن کر ابن عامر کے کان مزید کھڑے ہو گئے کیونکہ ابو عباس کو وہ اچھی طرح جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کوفے کا گورنر ہے اس کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اطلاع کر دی جائے کہ جمعے کے دن ہم اجلاس بلوانا چاہتے ہیں کرزک نے کہا لیکن کس جگہ اس حویلی میں تو کم سے کم نہیں ارے تو تو نراہی عقل کا ہے یہاں کون پاگل اجلاس بلوائے گا یہ اجلاس ہوگا کے گھر اس کے گھر عام طور پر دعوتیں ہوتی ہی رہتی ہیں اس اجلاس کو بھی بظاہر دعوت کی شکل ہی دی جائے گی لبید ایک ہی روانی میں کہتا چلا گیا ہشام تالقان میں موجود ایک اونچی حیثیت کا آدمی تھا قلعے دار کے قریب ہونے کے علاوہ وہ اس کا ہمراج بھی تھا وہ قید خانے کا سربراہ بھی تھا اور باغیوں کی اعلیٰ کمانڈ کا ایک اہم رکن بھی تھا دوسرے کمرے میں موجود ابن عامر ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ ذہن نشین کرتا رہا ایسے میں کرزک کی آواز گونجی ارزل تم کل ہشام کو بلا لانا یہ شخص ایسے نہیں بولے گا ساتھ ہی اس نے ابن عامر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا ہشام ہی اس سے ساری بات اگلوائے گا عثمان تمہارا یہ کام ہے کہ کل سب لوگوں کو جمعے کو ہونے والے اجلاس کی خبر کرو خاص طور پر ابو عباس کو اس کا آنا بہت ضروری ہے آج ہفتہ ہے جمعے میں پانچ دن باقی ہیں سمجھ گئے عثمان نے جواب میں صرف سر ہلا دیا اس دن ہشام کے گھر خاصی چہل پہل تھی گھر کیا تھا پورا محل تھا لوگ آ رہے تھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دعوت ہو اگرچہ تمام مہمان آ چکے تھے لیکن ہشام کی نگاہیں بے چینی سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اور پھر جیسے ہی اس کی نظر کرزک پر پڑی تو وہ اس کی طرف بڑھ گیا کرزک سے مسافہ کرنے کے بعد ہشام بولا ابو عباس ابھی تک نہیں آیا میں بھی اسی کا انتظار کر رہا ہوں کرزک بولا اس نے آنے کا وعدہ کیا تھا جو ہی کرزک کی بات مکمل ہوئی ہشام کے ملازم نے آ کر اس کے کان میں بتایا کہ امیر کوفہ ابو عباس آ گیا ہے یہ بات سنتے ہی ہشام کا تنا ہوا چہرہ کھل اٹھا وہ اور کرسک ابو عباس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ابو عباس کی آمد کے ساتھ ہی گویا اس محفل میں جان پڑ گئی اس روز کے مہمانوں میں ابو عباس کو خاص اہمیت حاصل تھی اس کے علاوہ قلعے دار بھی اس محفل میں شامل تھا جی تاریخ میں اس کا نام نہیں ملتا مہمانوں کو محل کے ایک بڑے کمرے میں بٹھایا گیا تھا کمرے کے ایک طرف ایک مغنیہ دف کی پر مخصوص انداز میں عربی گیت گا رہی تھی ان گیتوں کا سلسلہ ابو عباس کی آمد پر رک گیا لیکن اس کے بیٹھتے ہی دوبارہ شروع ہو گیا ہشام جو ابو عباس کے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف تھوڑا سا جھکا اور آہستہ سے بولا کہو پسند آیا ہمارا یہ رنگ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں سے مغنیہ کی طرف اشارہ کیا ابو عباس مسکرایا اور ہشام کو کہنے لگا اس رنگ کو کام کے کام کی بات کے بعد پرکھیں گے دونوں نے آہستہ سے کہکاہ لگایا اب ان کی گفتگو میں کرزک بھی شریک ہو چکا تھا کرزک جو کہ ابو عباس کی دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا وہ بولا اے ابو عباس سننے میں آیا ہے کہ تیری بیوی بھی ساتھ آئی ہے ہاں ابو عباس نے جواب دیا اس وقت وہ زنان خانے میں ہے اسے ساتھ لانے کا مقصد دیکھ کر سک تجھے معلوم ہے میں میں کوئی کام سوچے بغیر نہیں کرتا ابو عباس نے آہستہ سے جواب دیا کل جب ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو اسے پھر بھی تو لانا ہی تھا اب اس لیے لے آیا ہوں کہ اسے ادھر چھوڑ جاؤں اور جب کام مکمل ہو جائے میں بھی ادھر ہی آ جاؤں وہ تینوں بظاہر تو محفل میں مکمل طور پر شریک نظر آ رہے تھے لیکن وہ اس محفل سے لا تعلق تھے اس بات کو دار نے محسوس کیا لیکن اس اس اس نے نے اسے لیے نظر انداز کر دیا کہ وہ جانتا تھا کہ ان تینوں میں گہری دوستی ہے باتیں کرتے کرتے کرزک کی آنکھوں سے بے چینی صاف جھلکنے لگی کچھ دیر تو وہ اپنی حالت کو چھپائے رہا لیکن آخر اس سے رہا نہ گیا اس نے ابو عباس سے کہا میں نے ارزل اور عثمان کو کوئی خاص کام سے بھیجا تھا لیکن وہ دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے فکر نہ کرو دونوں ہوشیار ہیں آ جائیں گے کچھ دیر اور گزری تھی کہ ملازموں نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا لگایا جا چکا ہے لہذا سب مہمانوں کو تام گاہ تک لے جایا گیا تام گاہ کی طرف جاتے ہوئے کرزک دار کے ساتھ ہو گیا اور آہستہ سے اسے کہنے لگا کھانے کے بعد آپ رکیے گا قلعے دار نے صرف سر ہلا دیا کھانا کھانے کے بعد سب مہمان آہستہ آہستہ جانے لگے اور محفل کی رونقیں ماند پڑ گئی آخر میں صرف چند لوگ وہاں موجود تھے جن کو ایک خاص کمرے میں لے جایا گیا یہ کمرہ آرائش سے نشست گاہ لگتی تھی ان مہمانوں میں ابو عباس قلعے دار اور قلعے کی فوج کا سپریم کمانڈر شامل تھے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی کہ اچانک دروازہ کھلا ارسل اور عثمان اندر داخل ہوئے انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے کرزک کو کہا کہ کام ہو گیا ہے اس بات پر کرزک کا چہرہ پرسکون ہوتا چلا گیا آخر اس نے وہ باتیں شروع کی جس مقصد کے لیے وہ لوگ جمع ہوئے تھے سب لوگ خاص کر قلعے دار صاحب حیران ہوں گے کہ آج اچانک ہم اکٹھے کیوں ہوئے کہنے لگا لیکن ہم میں سے سب مقصد سے آگاہ ہیں سوائے قلعے دار صاحب کے میں لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بجائے صرف حقائق بیان کروں گا قلعے دار صاحب کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم تالکان میں بغاوت کا ارادہ رکھتے ہیں بغاوت کا لفظ سن کر قلعے دار کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا ہم قلعے دار صاحب سے کچھ نہیں چاہتے صرف حمایت چاہتے ہیں کرزک نے بات کو آگے بڑھایا اگر وہ ہماری حمایت نہیں کرتے تو ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا بلکہ قلعے دار صاحب اپنا نقصان خود کریں گے قلعے دار کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں تم سب کو دیکھ لوں گا ساتھ ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے لیکن ابو عباس کی آواز نے اسے روک لیا اور وہ بولا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکو گے تو یہ تمہاری بھول ہے ہم اتنی آسانی سے کسی پر اپنا راز ظاہر نہیں کرتے یہ بات سن کر قلعے دار پاؤں باہر وہ جلد از جلد اپنے دفتر پہنچنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکے اس کے ساتھ چار محافظ بھی تھے ابھی وہ ہشام کے محل سے کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ان پانچوں پر حملہ ہو گیا یہ چار تھے لیکن حملہ کرنے والے پندرہ یہ علاقہ ویران تھا اس لیے حملہ آوروں کو کوئی فکر نہیں تھی قلعے دار اور اس کے محافظوں نے مقابلہ تو کیا لیکن آخر سب مارے گئے حملہ آوروں نے ان کی لاشیں اٹھائی تاکہ انہیں غائب کیا جا سکے یہی وہ انتظام تھا جس کے لیے کرزک نے ارزل اور عثمان کو بھیجا تھا قلعے کے جانے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی لیکن جو ہی اطلاع ملی کہ قلعے دار کا کام تمام کر دیا گیا ہے تو محفل پھر گرم ہو گئی ابو عباس بولا اب نیا قلعے ہشام ہی ہوگا کیوں ہشام ہشام ساتھ ہی اس نے کی طرف دیکھا اب یہ ہشام کا کام ہے کہ قلعے گمشدگی کی اطلاع قطبہ تک نہ پہنچنے پائے ارزل کہنے لگا اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ بغاوت کے وقت فوج ہمارا ساتھ دے گی اس بات کی تصدیق میں کرتا ہوں سپہ سالار کہنے لگا لیکن میں صرف یہ تصدیق کرتا ہوں کہ فوج کا بڑا حصہ آپ کا ساتھ دے گا ہم خوریزی نہیں چاہتے لیکن جو فوج ہماری مخالفت کرے گی اس کا کیا کیا جائے اول تو ہماری نفری بہت زیادہ ہے سپہ سالار کہنے لگا دوسرا انتظام میرا ہوگا آپ بغاوت کی تاریخ بتائیں اس دن ہماری نفری صحرا میں ہوگی اور باقی بارکوں میں رات کو ان سب کو قابو کر لیا جائے گا صرف آپ کے باغیوں کی ضرورت ہے ساتھ ہی وہ ابو عباس کی طرف دیکھ کر مسکرایا ہمارے باغی مسلح طور پر تمہیں مل جائیں گے مگر ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ کل ہی ہمیں بغاوت کر دینی چاہیے ابو عباس نے جواب دیا سب نے اس کی بات کی تائید کی اور کچھ سلام مشوروں کے بعد محفل برخاست ہو گئی ابو عباس اسی وقت کوفہ روانہ ہو گیا اگلے دن صبح یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ قلعے دار غائب ہے اور جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا ہشام قلعے دار ہوگا ادھر ابن عامر نے کرزک کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ آج بغاوت ہو جائے گی اس ڈیڑھ دو ہفتوں میں اس کا جسم انتہائی لاغر ہو گیا تھا اسے کبھی باندھ دیا جاتا تھا اور کبھی کھول کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا اس پورے عرصے میں اس نے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی تھی اسی دن کی بات ہے ہشام کرزک کی حویلی میں آیا اور ابن عامر کو لے کر باہر آ گیا اتنا عرصہ روشنی سے دور رہنے کے بعد اچانک روشنی میں آنے سے ابن عامر کی آنکھیں چندیا گئی اسے باندھ کر گھوڑے پر بٹھا دیا گیا اب چونکہ ہشام قلعے دار تھا اور اسے پوچھ گچھ کا کوئی ڈر نہیں تھا اس لیے وہ ابن عامر کو اسی حالت میں لے جا رہا تھا اس کے ساتھ ارزل تھا یہ پروگرام ہشام نے رات ہی کو طے کر لیا تھا کہ ابن عامر کو صحرا میں لے جا کر مار دیا جائے گا صحرا میں پہنچ کر ابن عامر کو گھوڑے سے اترا گیا اور اسے کھول دیا گیا ابن عامر کو کھولنے کا کام ارزل نے کیا تھا اب وہ دوبارہ گھوڑوں پر سوار ہو چکا تھا گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا اور پھر ہشام اور ارزل دونوں نے کوڑے نکال لیے اب صورتحال یہ تھی کہ ارزل اور ہشام کے گھوڑوں کے درمیان ابن عامر کھڑا تھا اس کی حالت بہت بری تھی ہشام کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تو قطبہ کا جاسوس نہیں لیکن تجھے چھوڑ دینا خطرناک ہے آ اپنی موت سے گلے مل یہ کہہ کر اس نے گھوڑا دوڑا دیا اور قریب پہنچ کر ابن عامر پر ایک کوڑا برسایا اور آگے نکل گیا کوڑا کھا کر ابن عامر درد کی کی شدت سے بلبلا اٹھا اب ارزل باری تھی اس نے بھی ایک کوڑا ابن عامر کو رسید کیا اور چکر کاٹ کر ہشام کے ساتھ جا ملا دونوں ابن عامر کو مارنے سے پہلے اسے خوب تنگ کرنا چاہتے تھے چنانچہ دونوں نے گھوڑے ایک ساتھ سرپٹ دوڑائے اور ابن عامر کے پاس سے گزر گئے لیکن اسی رفتار سے کچھ آگے گئے تو وہ محسوس نہ کر سکے کہ یہ زمین نرم ہے اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ دونوں گھوڑوں سمیت زمین میں دھس گئے دراصل ہوا یہ تھا کہ یہ علاقہ قدرے چٹانی تھا اور زمین کہیں سے نرم تھی یہ نرم زمین دراصل سانپوں کے بل تھے اور ان میں سینکڑوں سانپ موجود تھے ان بلوں کے اوپر تو زمین ہموار تھی لیکن اندر سے کھوکھلی تھی یا یوں کہ لے کہ زمین کے نیچے بڑے غار تھے بڑے بڑے غار تھے جن میں سانپ موجود تھے دونوں کے جب ایسے حصے سے گزرے تو وزن کی وجہ سے وہ زمین میں دب گئے اب صرف گھوڑوں اور دونوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی جو رفتہ رفتہ بند ہو گئی ابن عامر سوردحال سمجھ گیا تھا اور بھاگ کر اپنے گھوڑے پر چڑھ گیا اسے اسی گھوڑے پر باندھ کر لایا گیا تھا اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھوڑے کا رخ مرگ کی طرف کر کے اسے ایڈ لگا دی ادھر ہشام کا پروگرام ناکام ہو گیا اور ادھر کرزک اور دوسرے سرکردہ لوگ ارزل اور کے کے لیے پریشان تھے لاکھ تلاش بعد بھی وہ دونوں نہ ملے تو انہوں نے اپنے منصوبے کے اگلے حصے پر عمل کیا اور آدھی رات تک تالیقان پر باغیوں کا قبضہ تھا آزاد انہیں ہی چھوڑا گیا جنہوں نے باغیوں کا ساتھ دیا تھا جبکہ باقی لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا ابن عامر اس وقت قطبہ بن مسلم کے سامنے کھڑا تھا اس کی تمام بات سننے کے بعد قطبہ بن مسلم گہری سوچ میں گم ہو گیا اور پھر وہ ہی گیا اس نے فوج کو ہنگامی حالت میں تیاری کا حکم دیا اگلے دن دوپہر تک مسلمان فوج کوچ کے لیے تیار تھی قطبہ بن مسلم نے اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا اس نے فوج کو راستے میں بہت کم پڑاؤ کروائے اور ایک ہفتے کا سفر دو دن میں طے کر کے تالکان کا محاصرہ کر لیا مسلمان فوج کا اس طرح اچانک اور اتنی جلدی حملہ تالکان کے باغیوں کے لیے غیر متوقع تھا اس لیے وہ قطبہ کی فوج کا محاصرہ اور قلعے پر حملہ چند دن سے زیادہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے قطبہ بن مسلم سے صلاح کی درخواست کی جسے قطبہ بن مسلم نے قبول کر لیا اور صلاح کی شرائط طے کر لی صلاح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ قطبہ باغیوں قیدیوں کو رہا کر دے باغیوں کے قیدیوں کو رہا کر دے چنانچہ قطبہ نے قلعے میں داخل ہونے سے پہلے تمام قیدیوں کو واپس کر دیا ان میں ابو عباس کی بیوی بھی شامل تھی تالقان میں امن و امان ہو جانے کے بعد ابن عامر نے صفیہ کی تلاش شروع کر دی سب سے پہلے وہ اسی سرائے میں گیا اور صفیہ کے بارے میں پوچھنے لگا اسے بتایا گیا کہ جس دن وہ خود غائب ہوا تھا صفیہ بھی اسی دن سے لاپتا ہے آخر کسی سے ابن عامر کو پتا چلا کہ صفیہ کو کوتوال نے پنا دی تھی اور اب کوتوال اور اس کا سارا خاندان قید خانے میں ہے تو ابن عامر پہلے کوتوال کے گھر آیا اور یہاں کوتوال کے ملازموں نے اسے بتایا کہ صفیہ نام کی لڑکی کوتوال کے گھر آئی تھی مگر اسے بھی قید خانے میں قید کر دیا گیا ہے یہ سن کر ابن عامر بہت پریشان ہوا اور سیدھا کتبہ کے پاس پہنچا اس وقت تو کتبہ خاصا مصروف تھا لیکن ابن عامر کی باتیں اس کے لیے ایک بار پھر حیرت کا باعث تھی ابن عامر اسے کہہ رہا تھا محترم سالار ہم نے بغاوت کچل دی مگر کیا فائدہ ہوا کتبہ نے یہ سن کر حیرت سے ابن عامر کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا ابن عامر کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر بولا جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے وہ حیران کن ہے قطبہ چونکہ بہت مصروف تھا اس لیے ابن عامر کی اس طرح کی گفتگو پر اسے قدر غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا اے عامر کے بیٹے تیرا دماغ تو نہیں چل گیا سیدھی طرح بات کر ابن مسلم ابن عامر نے کہا آپ ہمارے امیر ہیں لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ جن باتوں سے آپ بے خبر ہوں وہ آپ کو بتائی جائیں تو کن باتوں کا ذکر کر رہا ہے قطبہ نے ابن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ جن لوگوں نے باغیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا انہیں قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا اور وہ ابھی تک وہی ہیں یہ سن کر کا کا منہ کھلا کھلا رہ گیا پھر ابن عامر نے آہستہ سے کہا سفیا بھی وہی ہے کتبا نے پوچھا سفیا کون اچھا اچھا وہ اسے سفیا کے بارے میں اچانک سب کچھ یاد آ گیا وہ وہاں کیسے کتبا بن مسلم نے پوچھا اس پر ابن عامر نے تمام بات سنا دی قطبہ نے حکم دیا کہ ان تمام قیدیوں کو فوراً جنہیں باغیوں نے قید کر رکھا تھا ابن عامر بھی قید خانے تک جانا چاہتا تھا لیکن قطبہ نے اسے روک لیا اور کہنے لگا تم ٹھہرو صفیہ کو یہی بلوا لیتے ہیں پھر اس نے ایک آدمی کو بلوایا اور اسے کہا کہ شہر کے کوتوال کے خاندان کے ساتھ صفیہ نام کی ایک لڑکی بھی قید ہے اسے قطبہ کے سامنے لایا جائے یہ حکم دینے کے بعد وہ پھر کام میں مصروف ہو گیا جبکہ ابن عامر اس کے سامنے بیٹھا رہا جب کافی دیر تک سفیا کو نہ لایا گیا تو ابن عامر کی بے چینی بڑھنے لگی اور آخر تنگ آ کر وہ اٹھنے لگا لیکن عین اسی وقت قطبہ کا بھیجا ہوا آدمی سفیا کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوا ابن عامر سفیا کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا سفیا تو اب جیتی جاگتی لاش تھی ابن عامر کو توقع تھی کہ صفیہ اس اس سے بھاگ کر لپٹ جائے گی لیکن کے برعکس میں داخل ہو کر رک گئی اور خالی خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی ابن عامر نے یہ دیکھا تو آگے بڑھ کر صفیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ سے بولا صفیہ اس کی آواز سے لگتا تھا جیسے اس نے یہ لفظ بڑی مشکل سے نکالا ہو جواب میں صفیہ نے کہا تم کون ہو یہ بات سن کر ابن عامر کو ایک جھٹکا سا لگا وہ سمجھ سکتا تھا کہ صفیہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے پہلے گھر سے بھاگنا پھر ابن عامر کا بچھڑ جانا اور پھر قید خانے میں دن گزارنا صفیہ کے لیے یہ بہت بڑے صدمات تھے جنہوں نے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہنے دیا تھا صفیہ کا سوال سن کر ابن عامر گویا اپنے اپنے آپ میں رہا ہی نہیں تھا اب وہ صفیہ کو بار بار جھنجھوڑ رہا تھا اور یہی کہا جا کہے جا رہا تھا صفیہ پہچانو مجھے میں ہوں ابن عامر تمہارا ابن عامر صرف تمہارا لیکن صفیہ تو ان تمام باتوں سے بے نیاز تھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ اسے کیا کہا جا رہا ہے پھر قطبہ نے آگے بڑھ کر ابن عامر کو صفیہ سے علیحدہ کیا اور ورنہ وہ نہ جانے کب تک اسے اسی طرح جھنجھوڑتا رہتا ابن عامر مسلسل روئے جا رہا تھا اور اب تو اس کی ہچکی بن گئی تھی کتبہ نے یہ حال دیکھا تو اس نے طبیب کو بلوایا طبیب نے صفیہ کی حالت دیکھ کر اسے سکون آور دوائی دی اور کہا کہ اسے آرام کرنے دیا جائے چنانچہ کتبہ نے سفیہ کو دوسرے کمرے میں دیا تب طبیب نے ابن عامر اور کتبہ سے کہا اللہ سے دعا کریں لیکن اس کی واپسی ناممکن ہے یہ سن کر ابن عامر نے ایک آہ بھری اور بولا محترم یہ ہوا کیسے طبیب نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی شدید ذہنی کرب کا شکار رہی ہے جس نے اس کے دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے آپ لوگ اسے آرام کرنے دیں لیکن اسے کچھ یاد کروانے کی کوشش نہ کریں اس سے اس پر برا اثر پڑے گا یہ کہہ کر طبیب وہاں سے چلا گیا طبیب کے جاتے ہی ابن عامر پھر رونے لگا جب اسے کتبہ نے یہ کہا ابن عامر کیا دنیا یہیں پر ختم ہو گئی ہے تم اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھو جلدی ہی تمہاری طبیعت بحال ہو جائے گی اور اللہ نے چاہا تو صفیہ بھی ٹھیک ہو جائے گی ابن عامر نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کاش آپ میرے دکھ کو سمجھ سکتے یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا صفیہ کا علاج کئی دن تک متواتر ہوتا رہا لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ پڑا البتہ ایک تبدیلی ضرور آئی تھی وہ یہ کہ وہ ہر وقت ابن عامر پکارتی رہتی تھی کئی بار ابن عامر کو اس کے سامنے لے جایا گیا لیکن اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا پھر ایک روز جب طبیب صفیہ کے کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی طبیب نے قطبہ کو اس کی اطلاع دی تو اس نے صفیہ کی تلاش شروع کروا دی لیکن اس کے بعد صفیہ کا کچھ پتا نہ چلا ابن عامر کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا لیکن اس نے اسے برداشت کیا اور کچھ ہی عرصے میں دوبارہ چاق و چوبند نظر آنے لگا لیکن اس کی شخصیت میں یہ سب سے بڑی تبدیلی واقع ہوئی تھی کہ وہ اب خاموش رہنے لگا تھا اور کام کی بات کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کرتا تھا اب اس نے دنیا کی رانائیوں کو خیر باد کہہ دیا تھا اور اپنا دھیان صرف سپاہیانہ داؤ پیٹ سیکھنے کی طرف مائل کر لیا تھا قطبہ بن مسلم کو تالکان میں ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا اس اس کی اچانک اور تیز جنگی کارروائی نے لوگوں کے دلوں پر ایک ہیبت تھی اس کی فوج نے جس طرح باغیوں کو گھیر کر قتل کیا تھا اور پھر جس طرح قلعے کا محاصرہ کر کے شہریوں کا ناطقہ بند کر دیا تھا اس نے لوگوں کو دلوں پر ایک خوف مسلط کر دیا تھا اس نے اس ایک مہینے میں شہر کا نظم و نسق بہتر بنایا اور شہر پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا پھر ایک روز اچانک تالقان والے دیکھ رہے تھے کہ قطبہ کی فوج بلخ سے کوچ کر رہی تھی یہ حکم قطبہ نے دیا تھا کہ تالقان سے کوچ کیا جائے اب اس کی منزل بہت دور تھی قطبہ نے تالقان سے کوچ کیا اور بلخ کے علاقے میں آ کر پڑاؤ کیا اس دور میں بلخ اگرچہ ایک علیحدہ ریاست تھی لیکن وہ ریاست مسلمانوں کی باج گزار تھی یعنی سالانہ ٹیکس ادا کرتی تھی اسی لیے قطبہ نے اس علاقے میں آ کر پڑاؤ کیا تھا طالبان سے پہلے کتبہ بلخ میں ہونے والی اسی طرح کی ایک بغاوت کچل چکا تھا ابن عامر کے لیے زندگی بے معنی سی ہو کر رہ گئی تھی اس کی زندہ دلی تو کبھی کی ختم ہو چکی تھی جب وہ واپس مرو آیا تو اس کا باپ اس کے لیے وبال بن گیا جب بھی وہ گھر میں قدم رکھتا اس کا باپ اس کی خبر لینا شروع کر دیتا آخر تنگ آ کر اس نے گھر جانا ہی چھوڑ دیا تھا اب وہ فوجی بیرک میں رہائش پذیر تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ صرف ضروری کام سے ہی باہر نکلے دراصل وہ لوگوں کی نظروں سے ڈرنے لگا تھا اس دن بھی شاید وہ کسی کام سے ہی باہر نکلا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہوا شہر سے باہر نکل آیا اب وہ صحرا میں سے گزر رہا تھا وہ اپنی ہی سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا کہ اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کا نام لے کر پکارا ہو وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر چلتا رہا تھوڑی دیر کے بعد اسے پھر ہلکی سی آواز سنائی دی اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو دور ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے چلا رہا تھا یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتا تھا یہ سوچ کر ابن عامر نے اپنا ایک ہاتھ تلوار پر جما لیا اگرچہ وہ زندگی سے بیزار ہو چکا تھا لیکن لڑے بغیر ہتھیار ڈال دینا اس کی عادت کے خلاف تھا جب سوار قریب آیا تو ابن عامر نے اسے پہچان لیا یہ قطبہ کا حبشی غلام تھا اس اس نے ابن عامر کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا کا سانس ہوا تھا جیسے وہ گھوڑے پر نہیں بلکہ پیدل چلا آ رہا ہو ابن عامر کے لیے اس کی آمد غیر متوقع تھی لہذا اس نے سوال کیا کیسے آنا ہوا قطبہ کے غلام نے جس کا نام تاریخ میں سیاہ ملتا ہے وہ بولا تمہیں میرے آقا بلاتے ہیں ابن عامر چونک کر بولا کیا مجھے ابن مسلم نے بلایا ہے پھر جیسے خود سے ہی کہنے لگا ہو لیکن اسے مجھ سے کیا کام آن پڑا یہ تو مجھے نہیں معلوم قطبہ کے غلام نے جواب دیا جو ابن عامر کی باتیں غور سے سن رہا تھا بس انہوں نے مجھے تمہیں بلانے کا حکم دیا سو میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا اس کے ساتھ ہی وہ دونوں گھوڑوں ان دونوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی کچھ دیر کے بعد ابن عامر قطبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا قطبہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر نقشہ بنا ہوا تھا یہ رہا بازغیس قطبہ کہہ رہا تھا یہاں کے بادشاہ کا نام نیزک ہے بڑا ہی کمینہ اور عیاش بندہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگجو بھی ہے قطبہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا وہ ابن عامر کے چہرے کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا آخر تنگ آ کر قطبہ نے کہا اے عامر کے بیٹے میری بات تیرے پلے پڑ بھی رہی ہے یا نہیں یا میں ایسے ہی اپنا وقت برباد کر رہا ہوں تو کہتا جا امیر خوراسان ابن عامر بولا تو مجھے کام کے حکم دے پورا کرنا میری ذمہ داری ہے یہ سن کر قطبہ بولا اچھا پھر سن لے نیزک بڑا ہی ایار ہے اور دوسری چھوٹی ریاستوں پر ہمیشہ آنکھ لگائے بیٹھا رہتا ہے کسی وقت مسلمان فوج کے چند دستوں سے اس کی جھڑپ ہوئی تھی اور اس نے بڑی تعداد میں مسلمان فوجی قیدی بنا لیے تھے ہمارے ساتھ اس نے صلاح کا معاہدہ کیا تھا لیکن اب وہ معاہدے کی خلاف ورزی پھر کر رہا ہے اور اب اس نے ہمارے کچھ سپاہی ایک بار پھر قید کر لیے ہیں کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی پھر کتبہ بولا میں یہ چاہتا ہوں کہ نیزک کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ ان قیدیوں کو رہا کر دے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہماری اطاعت قبول کرے ورنہ اسے برے نتائج کی دھمکی دی جائے اور اگر نہ مانے تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے قطبہ کے خاموش ہونے پر قطبہ کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا ابن عامر اگرچہ میں تمہیں نیزک کے پاس بھیج رہا ہوں لیکن قاصد کی حیثیت سے نہیں میرا پیغام سلیم النا سے لے کر جائیں گے تمہیں ان کی ان کی حفاظت کا کام کرنا ہے وہ ایک بار پہلے بھی نیزک کے پاس جا چکے ہیں اور اسے پہلے بھی انہوں انہوں نے نے ہی صلاح پر تیار کیا تھا ابن عامر جواب میں صرف سر ہلاتا رہا سلیم الناسے کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عبداللہ بن ابی بکر کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے عقل و دانش میں اپنی مثال آپ تھے اور دوسروں کو قائل کر لینے کا جو ملکہ ان میں تھا بہت کم لوگوں میں موجود ہوتا ہے شاید انہی خوبیوں کی وجہ سے قطبہ نے سلیم کا انتخاب کیا تھا قطبہ نے ابن عامر کو رخصت کرنے کے بعد سلیم الناسے کو بلایا اور اپنا مقصد بیان کیا سلیم الناسے تو جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے قطبہ نے ایک خط سلیم الناسے کو دیتے ہوئے کہا یہ خط صرف نیزک کو گا اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ورنہ پھر ہماری تلواریں ابھی کند نہیں ہوئی سلیم الناسے مسکرائے اور کہنے لگے وہ مان جائے گا نہیں مانا تو اسے مجبور ہونا پڑے گا آپ کب روانہ ہوں گے قطبہ نے سوال کیا کل دوپہر کو روانہ ہو جاؤں گا سلیم ناسے نے جواب دیا آپ اکیلے نہیں ہوں گے ابن عامر بھی آپ کے ساتھ جائے گا قطبہ نے کہا سلیم ابن عامر کو اچھی طرح جانتے تھے پھر وہ اجازت لے کر چلے گئے اگلے دن دو گھوڑے بازگیز کی طرف رواں دواں تھے ایک گھوڑے پر ابن عامر اور دوسرے گھوڑے پر سلیم الناسے سوار تھے قطبہ کا نام دشمن کے لیے دہشت بن چکا تھا اس نے جس طرح تالکان کی بغاوت کچلی تھی اس نے دشمنوں کے دلوں پر اس کا روب ڈال دیا تھا اور بخارہ میں ہونے والی شکست کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو بھی ختم کر دیا تھا جب قطبہ بن مسلم کو خوراسان کا گورنر بنایا گیا اس وقت اسلامی سلطنت خوراسان سے کچھ آگے تک پھیلی ہوئی تھی ان علاقوں میں بلخ تالقان اور مرور روز قابل ذکر ہیں بعض غیر مستند مورخین کے مطابق بخارا کا علاقہ بھی اس وقت اسلامی سلطنت کا حصہ تھا لیکن اگر مستند مورخین کی تحریروں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بخارا صرف شہری ہی کا نام نہیں تھا بلکہ اس بادشاہی کا نام بھی تھا جس کا دارالحکومت بخارا شہر تھا اس بادشاہی کا حکمران کا نام تاریخ میں دروان خزاں ملتا ہے اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس بادشاہی کے کچھ علاقے اسلامی سلطنت میں ضرور شامل تھے لیکن بخارا کا ایک بڑا حصہ ابھی تک الگ تھا اس کے علاوہ کچھ اور علاقے بھی مسلمانوں کے باج گزار تھے اور اسلامی حکومت کو سالانہ ٹیکس ادا کرتے تھے لیکن ان علاقوں میں وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہتی تھی اور ان بغاوتوں کے نتیجے میں کئی علاقے اسلامی سلطنت سے نکل گئے تھے جب کتبہ خوراسان آیا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان علاقوں کو دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا ان علاقوں میں بلخ اور کپتان خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان علاقوں سے فارغ ہونے کے بعد قطبہ نے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جو ابھی تک اسلامی سلطنت میں شامل تو نہیں تھے لیکن ان کا وجود کسی حد تک خطرے کی علامت تھا خاص کر بخارا اور سمرکند کے علاقے جو دفاعی اعتبار اور تجارتی اعتبار سے بہت اہم تھے اس کے علاوہ تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھے اور اپنے آخری دور میں قطبہ بن مسلم اسلام کی کیڑنے لیے ہوئے چین پہنچ گیا اس طرح قطبہ بن مسلم وہ پہلا مسلمان فاتح تھا جس نے چین میں اسلام متعارف کروایا ابن عامر اور سلیم اللہ سے جب نیزک کے دربار میں پہنچے تو نیزک نے دونوں کی بہت عزت کی اس نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور رات کو ان دونوں سے ملاقات کی سلیم الناسی نے نیزک سے کہا ابن مسلم کو شک ہوا ہے کہ تم اپنی وفاداری بدل رہے ہو یہ بات سن کر نیزک مسکرایا اور بولا ابن مسلم کو میری وفاداری پر ہرگز ہرگز شک نہیں کرنا چاہیے میں اب بھی اس کا اسی طرح وفادار ہوں جس طرح میں اس سے کرتے وقت تھا لیکن پھر تم نے ہمارے دستے پر حملہ کر کے اس کے سپاہیوں کو قید میں کیوں ڈال دیا ہے سلیم الناسی نے پوچھا یہ میری جنگی ضرورت تھی نیزک نے جواب دیا کچھ مزید گفتگو کے بعد سلیم الناسی یہ محسوس کر رہے تھے کہ نیزک انہیں باتوں میں ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن انہوں نے یہ بات نیزک سے نہ کہی نزک تم یہ یاد رکھنا کہ قطبہ کی تلوار زنگ آلود نہیں ہے اور نہ ہی وہ عیش و عشرت میں الجھا ہوا ہے اس کی تلوار کی کاٹ ایسی ہے کہ تمام عالم کفر اس سے ڈرتا ہے اس لیے یہ یاد رکھنا کہ تم نے جس وقت اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی وہ اڑ کر تم تک پہنچے گا اس کے بعد سلیم الناصر نے نیزک سے قیدیوں کی رہائی کی بات کی جسے نیزک نے فوراً قبول کر لیا نیزک سلیم الناصر اور ابن عامر کو کچھ دن اپنے ہاں مہمان رکھنا چاہتا تھا لیکن وہ دونوں اگلے دن ہی واپس جانے پر بس تھے چنانچہ نیزک نے اگلے دن ہی ان کی واپسی کا انتظام کر دیا واپسی پر ان کے ساتھ وہ قیدی بھی تھے جو نیزک نے کیے تھے اور اس کے علاوہ ایک کنیز بھی ایک کنیز بھی تھی جو نیزک نے کتبہ بن مسلم کے لیے تحفے کے طور پر بھیجی تھی واپس مرو پہنچ کر سلیم الناسے نے یہ تحفہ کتبہ بن مسلم کو پیش کرتے ہوئے کہا ابن مسلم نیزک نے یہ کنیز تیرے لیے بھیجی ہے اس نے ہمارے تمام قیدی بھی رہا کر دیے ہیں محترم بزرگ بن مسلم بولا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک کنیز بھیجنے سے نیزک کی کیا مراد ہو سکتی ہے ہاں میں جانتا ہوں سلیم الناسے نے کہا اس سے نیزک کا یہ مقصد ہے کہ وہ تیری تلوار کو عیش و آرام کے زنگ سے آلودہ کر کے رکھ دے آپ بالکل ٹھیک سمجھے محترم میں اس کنیز کو اسی وقت آزاد کرتا ہوں جب تک اس کا کوئی مستقل بندوبست نہیں ہو جائے گا یہ آپ کے ساتھ رہے گی قطبہ بن مسلم نے سلیم الناسے کو کہا اس کے جواب میں سلیم الناسے نے صرف سر ہلا دیا آپ کے خیال میں کیا نیزک ہمارا وفادار ہے قطبہ بن مسلم نے آگے پوچھا نہیں ہرگز نہیں سلیم الناسے بولے وہ ہمارا وفادار تھا لیکن ہے نہیں اگرچہ اس نے ہماری بہت عزت کی ہے لیکن اس نے جو باتیں کی تھی ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی وفاداری بدل چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر مزید اعتماد نہیں کیا جا سکتا قطبہ بن مسلم بولا ہاں اب ہمیں اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے سلیم الناسے بولے کچھ مزید گفتگو کے بعد قطبہ بن مسلم نے سلیم الناسے کو رخصت کی اجازت دے دی کیونکہ وہ لمبے سفر سے تھکے ہوئے تھے جاتے ہوئے وہ اس کنیز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے کیونکہ اب اسے ان کے ساتھ ہی رہنا تھا اس اس اس وقت وقت تک تک تک جب کہ کی شادی وغیرہ کا انتظام نہیں ہو جاتا وہ کنیز اب مرو میں تھی اور اس کی رائش کا بندوبست سلیم الناسے کے ہاں کر دیا گیا تھا جتنے عرصے میں مسلمانوں کے ساتھ رہی اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان عورت کو کیا مقام دیتے ہیں وہ دل سے اسلام کی معترف تھی اس دوران ابن عامر نے ایک دو بار اس سے ملاقات کی وہ لڑکی ابن عامر کو اچھی لگتی تھی وہ جب بھی اسے اسے دیکھتا اس میں صفیہ کی جھلک ضرور نظر آتی تھی وہی معصومیت وہی وہی اور تہذیب گویا صفیہ کے تمام اوصاف اس کے اندر موجزن تھے ایک دو بار ابن عامر نے اس سے خود بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی ہمت نہ پڑی پھر اس نے سلیم الناسے سے کہا سلیم الناس ابن عامر کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے ویسے یہ بات کرتے ہوئے مجھے اعتراض تو کوئی نہیں ہے لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنے ماں باپ کو اس کی طرف بھیجو آپ کی بات ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ صفیہ والی بات کی وجہ سے ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں اچھا سلیم الناسے نے اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا تم بے فکر رہو میں کل ضرور اس سے بات کروں گا اور پھر سلیم الناسے نے اس لڑکی سے سے بات کی وہ تو گویا پہلے ہی تیار بیٹھی تھی وہ بھی دل سے ابن عامر کو پسند کرنے لگی تھی اسی شام ابن عامر اور اس لڑکی کا نکاح پڑھا دیا گیا اس سے پہلے اسے اس کی مرضی سے دائرہ اسلام میں داخل کر لیا گیا تھا اس کا اسلامی نام سلمہ رکھا گیا یوں سلمہ اور ابن عامر رشتہ ازدواج میں بند گئے ابن عامر سلمہ کو اور سلمہ ابن عامر کو دل و جان سے چاہتے تھے ایک دن ابن عامر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جب سلمہ سلمہ کمرے میں داخل ہوئی اسے اسے دیکھ کر ابن عامر نے کہا ذرا میرے پاس بیٹھو مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں جی کہیے سلمہ نے کرسی اس کے پاس گھر سے اٹھتے ہوئے کہا سلمہ ابن عامر نے کہنا شروع کیا ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا صرف ایک مہینہ پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا جی سلمہ نے کچھ پریشان ہو کر کہا کیا کوئی خاص بات ہے شاید تمہارے لیے خاص نہیں ہے لیکن میرے لیے بہت خاص بات ہے ابن عامر نے جواب دیا کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے سلمان نے اسی فکر مند لہجے میں کہا نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ابن عامر نے کہا تو پھر بات کیا ہے سلمان نے قدر مطمئن لہجے میں پوچھا پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے پا رہا جس کی تم مجھ سے توقع کر رہی ہو ابن عامر نے کہا یہ بات آپ نے کیسے سوچ لی سلمان نے اس سے شکوے بھرے لہجے میں کہا اول تو ایسی کوئی بات نہیں دوسرے میں نے کبھی آپ سے کیا کوئی شکایت کی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تم نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی لیکن نہ جانے کیوں کبھی کبھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں ابن عامر نے الجھے ہوئے سے لہجے میں کہا جب سے اس کی شادی سلما سے ہوئی تھی روز بروز اس کا دماغ الجھتا جا رہا تھا شاید اس کے ذہن میں ابھی تک یہ خلش باقی تھی کہ صفیہ اس کی نہ ہو سکی اور یہ خلش کبھی کبھی اسے بے چین کر دیتی تھی وہ اس کا اظہار تو کسی سے نہیں کرتا تھا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے یہ وہم ہوتا چلا گیا کہ وہ سلما کا پوری طرح خیال نہیں رکھ پا رہا حالانکہ وہ سلما کو بھی اسی شدت سے چاہتا تھا جس شدت سے اس نے صفیہ کو چاہا تھا آپ ایسی باتیں کیوں سوچ لیتے ہیں میرے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میرے ہیں سلما نے کہا لیکن یہ تو آپ آپ کا ظرف ہے کہ مجھے اس اس سے بہت بڑھ کر سمجھتے ہیں نے ابن عامر کو جواب دیا سلما تم واقعی عظیم ہو کہ صرف اس بات پر ہی خوش ہو کہ تمہارا شوہر تمہارا اپنا تو ہے ابن عامر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا آپ کی نظر میں یہ چھوٹی سی بات ہے سلما نے سوالیہ انداز میں ابن عامر سے کہا اس بات کی خاطر تو ایک عورت اپنا آپ لٹا سکتی ہے ہاں شاید تم ٹھیک کہتی ہو ابن عامر نے جواب دیا کیا آپ نے بھی اپنا گھر نہیں چھوڑا سلمان نے ابن عامر سے سوال کیا ہاں چھوڑا ہے صرف اس لیے کہ وہاں رشتوں کا پاس ختم ہو گیا تھا میرا باپ اپنے بھائی سے ناراض تھا اور میرے باپ کا بھائی میرے باپ کا دشمن ہو گیا تھا ابن عامر نے جواباً کہا تو آپ کی نظر میں یہ عظمت کی بات نہیں کہ آپ نے ایک برائی دیکھی اور اس سے کنارہ کش ہو گئے سلمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا لیکن میں اپنے ماں باپ کو آج بھی اسی شدت سے چاہتا ہوں ابن عامر نے بچوں کے سے انداز میں کہا کیا یہ بات مجھ سے پوشیدہ ہے سلمان نے پھر سوال کیا شاید نہیں ابن عامر نے اکتائے ہوئے سے لہجے میں جواب دیا شاید میں تم سے کوئی بات پوشیدہ رکھ بھی نہیں سکتا اس سے بڑھ کر ایک بیوی کی عزت کیا ہو سکتی ہے سلما نے مشکور سا ہو کر جواب دیا جانتی ہوں سلما اب ابن عامر اس کے بالوں میں اگلیاں پھیر رہا تھا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ابن عامر بولا کہ صفیہ میری قسمت میں نہیں تھی لیکن قدرت نے اس کا نیم البدل مجھے عطا کر دیا کیا یہ خدا کی مہربانی نہیں ہے پھر کچھ توقف دے کر وہ بولا میں اس کی کس کس عنایت کا شکر ادا کروں کچھ دیر ماحول میں خاموشی رہی اور پھر اس خاموشی کو سلما نے توڑا وہ بولی کیا آپ صفیہ سے سے اتنا پیار کرتے تھے ہاں شاید اس بھی زیادہ ابن نے بے خودی کے عالم میں جواب دیا کیا مجھ سے بھی زیادہ سلما نے دوبارہ سوال کیا ابن عامر اس سوال پر ایک دم پریشان سا ہو گیا پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا سلما بعض اوقات انسان دو چیزوں کے درمیان مقابلہ نہیں کر سکتا اگر ایک چیز ایک اندازے سے خوبصورت لگتی ہے تو دوسری چیز دوسرے انداز سے صفیہ کو ابھی تک میں نے صرف ایک عزیز ترین ایک بیوی کے روپ میں دیکھا ہے بتاؤ میں دونوں سے اپنے پیار کی شدت کا کس طرح موازنہ کروں آپ ٹھیک کہتے ہیں سلما کی آنکھوں میں آنسو بھرائے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کوئی اسے اس شدت سے چاہے گا اس نے قدرے روندھی ہوئی آواز میں کہا آپ جانتے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں کیا کروں نہیں ابن عامر بولا اور بھلا میں جان بھی کیسے سکتا ہوں میں اسی وقت صفیہ کو ڈھونڈ کر لاؤں اور اسے آپ کی دلہن بنا دوں سلمہ نے کہا تو ابن عامر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ نکلے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلمہ اسے اس حد تک چاہے گی موجود بیان کرتے ہیں کہ تالکان کی فتح سے مسلمانوں کے پاس بہت مال و دولت آیا تھا اس سے مسلمانوں کی مالی حالت اچھی ہو گئی تھی چنانچہ انہوں نے جنگ کے لیے نئے اور اچھے ہتھیار اور گھوڑے خریدے اس طرح مسلمان فوج کے پاس بہتر ہتھیار آنے لگے ہر شخص کی یہ کوشش تھی کہ وہ عمدہ سے عمدہ ہتھیار اور گھوڑے کا مالک بن جائے چنانچہ گھوڑوں کا کاروبار کرنے والے تاجر دور دراز کے علاقوں سے گھوڑے وہاں لانے لگے منڈی میں گھوڑوں کے سودا کر منہ مانگے دام وصول کرنے لگے اسی طرح ہتھیاروں کے بھی منہ مانگے دام وصول ہونے لگے جس سے ہتھیاروں کی قیمت بڑھ گئی حتیٰ کہ ایک نیزے کی قیمت ستر درم تک جا پہنچی جس کی وجہ سے عام عام ہتھیار بھی ایک شخص کی پہنچ سے دور ہو گئے اس وقت سرکاری حرب میں بہت ہتھیار اور اسلحہ اور دوسرا سامان جمع تھا یعنی فوجی سرکاری فوجی چھاونی میں بہت سے ہتھیار اسلحہ اور دوسرا سامان جمع تھا جب قطبہ کو اطلاع ملی کہ منڈی میں ہتھیاروں کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے اور ہتھیار عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں تو اس نے حجاج بن یوسف کو ایک خط لکھا اس اس خط میں نے حجاج بن یوسف کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ہتھیاروں کی قیمت بڑی ہے اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اس وقت سرکاری ذخائر میں بہت اسلحہ جمع ہے اس نے حجاج کو لکھا کہ اگر وہ اجازت دے تو یہ ہتھیار فوج کو دے دیے جائیں یہ خط پڑھ کر حجاج نے قطبہ بن مسلم کو ہتھیار تقسیم کرنے کی اجازت دے دی حجاج بن یوسف کی اجازت ملتے ہی قطبہ بن مسلم نے اسلحہ اور دوسرے آلات حرب نکلوائے اور اور فوج فوج فوج میں میں تقسیم کر اس سے گویا ایک نئی جان پڑ گئی تھی کی قوت میں گویا مزید اضافہ ہو گیا تھا اب سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور قطبہ کسی جگہ فوج کشی نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ خوش تھا کہ اب جب بھی اسے کسی جگہ فوج کشی کا موقع ملا اس کے ساتھ ایک زبردست فوج ہوگی جو ہر لحاظ سے اس کی امیدوں پر پورا اترنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی